حضرت سعید بن جبیر نے فرمایا سکر یعنی نشاور مشروب حرام ہے اور اس کے حسن یعنی نبیز وغیرہ حلال ہے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو اسی